السلام علیکم الفاتحہ اللہ فی شان حبیب ہی ان اللہ و ملا النبی یا اجوہلہ آمنس علیہ وسلم تسلیما اللہ صلی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود الجود وعلى کرم والارک و صلاة سلاطوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد الہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد اللہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابه المطاهرين وابنه الغوث العازم الجيلان محي الدين وأهل بيته أجمعين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم الفرقان الحميد إن الله يحب المقسطين صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير والحمد لله رب العالمين سبحان الله لائق صد احترام علماء اہل سنت قابل قدر سامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین المزنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار انوار میں درو شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد حضور والکرم اعلی علیہ وبارک وسلم سلم سلاطوں سلام ال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حصول نجات کے لیے پورا مجمع اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم الکرم بارک وسلم سلم وسلام علیہ ال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی آج کا یہ رحمت و نور میں ڈوبا ہوا عظیم الشان جلسہ جو حضرت امام علی مقام جملہ شہدائے کربلا کے نام پر منعقد ہے جس کا انعقاد سنی رضا جامع مسجد کے ارکان کی جانب سے ہوا رب تالا ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے آج بارہ روزہ پروگرام کا یہ نواں جلسہ ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں عرض کروں گا آج میری تقریر کا عنوان یہی ہے سبحان اللہ لیکن حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار سن لیجئے درود پاک محبت سے سنا دیجئے پھر آپ بات آگے بڑھے صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا تو علیہ علیہ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح پھول کا ہے باد سبا سے رشتہ سبحان اللہ جس طرح پھول کا ہے باد سبا سے رشتہ جس طرح پھول کا ہے باد سبا سے رشتہ یوں ہی اپنا بھی ہے محبوب خدا سے رشتہ یوں ہی اپنا بھی ہے محبوب خدا سے رشتہ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود یا رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کسرت سے درود تاکہ نہ تاکہ ٹوٹے نہ سلیال تاکہ ٹوٹے نہ اپنا سل سے رشتہ جس طرح پھول کا ہے باد سبا سے رشتہ اور جھولیاں اپنی بھی بھر جائیں گی انشاءاللہ شاء اللہ جھولیاں اپنی بھی بھر جائے گی انشاءاللہ ان کی آمین سے ہے اپنی دعا کا رشتہ اپنی دعا کا رشتہ جس طرح پھول کا ہے باد سبا سے رشتہ سبا سے رشتہ اور قتل خوریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا قتل خوریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا قتل خوریزی سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا کو نہ ڈرائے دنیا ہم مسلمانوں کا ہے کرب بلا سے رشتہ کرب بلا سے رشتہ ہم مسلمانوں کا ہے کرب بلا سے رشتہ کرب بلا سے رشتہ قاری سلیمان کے بموجب دو شعر پوربی زبان میں سن لیجئے یہ کل کہہ رہے تھے کہ آپ پوربی زبان میں پڑھ دیجئے آپ کو پوروی نعت نہیں یاد ہے کیا تو ہم نے کہا پوروی نعتیں اتنی پڑھ دوں گا کہ سب پوربی ہی علاقے کے معلوم ہوں گے ہم روس سالے جا جا بیریا جہاں رب کے میت جہاں جہاں رب کے میت جہاں نگریا گریا اللہ جہاں بالو ریتاوا میں بگیا کھجور کی جہاں خیرات بٹتی ہے آقا کے نور کی جہاں خیرات بٹتی ہے آقا کے نور کی جہاں ان کے رہنا کی چھائی ہے بدریا ہمر لے جا بیریا جہاں رب کے میت جہاں تے بن گیریا جہاں رب کے میت جہاں تے بن گیریا اور جیسے بلال کو ہے نسبت رسول سے بھورے کا رشتہ جیسے گلشن کے پھول سے بھورے کا رشتہ جیسے گلشن کے پھول سے بکری چرائے نور کی چدریا ہم سد سال جا بھی جہاں رب کے میت جہاں تائبان گیریا جہاں رب کے میت جہاں تائبان گیریا رتی کے بیچو بیچ ماں کا مدینہ جیسے انگوٹھی بیچ جڑا ہو نگینا سبحان اللہ دھرتی کے بیچو بیچ ماں کا مدینہ یا مدینا کے بیچ بی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى اله وبارك وسلم صلاه سلاۃ عليك علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان رس دقیقہ دان بولے ادب کا مطلع تابان بولے واہ سنو من قلم ترقت و عینی وہ اجمل و بن کالم تلد النساء خلقتا مبرعا من ابرام عیب کان نکاقت خل اتام کما تشاؤ ہزار بار بشویم دہن ز مسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیش حضرات میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی <clears throat> کے محبوب کے محبوب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بہت صحیح کہا حضور سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دینست حسین دین پناہست ہست حسین سر نداد سرن داد در دست عظیب حقہ کی بنا لا لا ہست حسین سبحان اللہ مرحبا جراتے ابن حیدر مرحبا جراتے ابن حیدر سر دے دیا بات نہ جانے دی اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یک ضرب عید اللہ ہی ایک شبیری اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حبیب نے دیکھ کر کے ارشاد فرمایا یہ میرا وہ شہزادہ ہے کہ جس سے اللہ تعالی مسلمانوں کی دو جماعت میں صلح کرائے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں بین المسلمین مسلمانوں کی جماعت میں یہ میرا شہزادہ صلح کرائے گا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سورت سے لے کر کے اور سینے تک آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے آپ کی مقدس صورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ کریم سے مل جل رہی تھی اور وہاں سے پھر لے کر کے قدم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے مشابہ تھے اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب دونوں شہزادے کھڑے ہو جاتے تو مکمل آقا کریم کی تصویر بن جایا کرتے تھے بہت صحیح کہا سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا بات تو ہے رضا اس چمنستا نے کرم کی کیا بات تو ہے رضا اس چمن ستا نے کارم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین حسن پھول سر تابا قدم ہے تانے سلطان زامن زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی محبت حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں میرے سرکار ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ارشاد فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کدھر ہے تب تک حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے گئے اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے آقا کریم نے ان کے رخسار کا بوسہ لیا اور آقا عرض کرتے ہیں اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کر اور یہ پروردگار اس بچے سے جو لوگ محبت کریں ان سب سے محبت فرما آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مانگتے ہیں حضرت امام حسن بہت ہی علم والے تھے بہت بردبار تھے حضرت امام حسن کا معاملہ یہ تھا کہ آپ اتنے متحمل اور اتنے صابر تھے کہ آپ کو آپ کی مجلس میں کوئی کچھ بھی کہہ دیتا لیکن آپ کوئی قطع نوٹس نہیں لیا کرتے تھے سب سے زیادہ شریر مروان مانا گیا ہے یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتا تھا ایک مرتبہ بھری مجلس میں حضرت امام حسن سے یہ الجھ گیا حضرت امام حسن کو کچھ سخت جملے بھی کہہ دیا لیکن آپ نے صبر فرمایا ہاں اگر شریعت کے خلاف آپ ذرہ برابر بھی کچھ دیکھتے تھے تو فوراً ٹوک دیا کرتے تھے وہی مروان ہے اسی مروان نے ایک مرتبہ تھوک دیا مجلس میں قبلہ کا احترام کام نہیں کیا آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی تھوکنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے اور تم مجلس میں بیٹھتے ہو لیکن شرعی گرفت کی مروان خاموش رہا حضرت امام حسن کبھی بھی شرعی گرفت پر خاموش نہیں رہتے تھے اپنی ذات پر اگر حملہ ہوتا تو آپ صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کا عمل تھا سرکار سے حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ حسن ہیں یہ حسین ہیں ان دونوں کو کچھ عطا فرما دیجیے آقا کریم فرماتے ہیں میں نے حسن کو اپنی سیادت دے دی اور اپنی سیاست دے دی اور حسین کو میں نے اپنی جرات اور اپنی ہمت دے دی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو عطا فرمایا تو واقعی سیادت کا حق حضرت امام حسن نے ادا کر دیا تھا حضرت امام حسن کی شہادت کا معاملہ کئی طرح سے بتایا جاتا ہے حضرت امام حسن سے اور جب حضرت امیر معاویہ سے مصالحت ہو گئی تو حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے اتنا لحاظ کیا کرتے تھے کہ ہر ماہ آپ کاسد بھیج کر کے حضرت امام حسن کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ کو وظیفہ بھیجنے میں تاخیر ہوئی حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ابھی تک وظیفہ نہیں آیا کہ رات میں آپ نے خواب دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کچھ سوچنے کے بجائے یہ دعا پڑھ لیا کرو چنانچہ حضرت امام حسن بیدار ہوئے تو ان کو وہ دعا یاد تھی جو آقا کریم نے خواب کے اندر بتایا تھا حضرت امام حسن وہی دعا پڑھنے لگتے ہیں ابھی چند روز گزرے تھے دعا پڑھتے ہوئے کہ حضرت امیر ماویہ نے وظیفہ آپ کی بارگاہ میں بھیج دیا حضرت امیر ماویہ یوں ہی بہت کافی نظرانے آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے لیکن حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ ان نظرانوں کو آپ اپنی ذات پر نہیں خرچ کرتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آیا ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں خرچ فرما دیا ہے اور کئی بار کا واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے اپنے سارے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ فرما دیا ہے حضرت امام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عادت یہ تھی کہ آپ کثرت سے شادی کیا کرتے تھے چنانچہ بعض روایتوں میں آئی ہے کہ قریب نبے بیویوں کے آپ نے نکاح کیا نکاح کرتے طلاق دے دیتے تھے نکاح کرتے تھے طلاق دے دیتے تھے حضرت مولا کائنات کوفہ کی سرزمین پر اعلان فرماتے تھے اے لوگوں حسن بہت جلد طلاق دے دیا کرتے ہیں اپنی بچیوں کا رشتہ ان سے نہ کیا کرو لیکن رشتہ کیوں اس طرح سے لوگ کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب کا رشتہ منقطع ہو جائے گا میرا رشتہ نہیں منقطع ہوگا تو حضرت امام حسن سب کو رشتے میں منسلک فرما لیا کرتے کرتے کرتے تھے اور اور آپ آپ آپ آپ سے سے جب پوچھا گیا کہ اتنی کثرت شادی ہیں ہیں طلاق دے دیا تو نے فرمایا اس بنیاد پر میں طلاق دے دیا کرتا ہوں تاکہ دوسری عورتوں کو بھی حق مل جائے اور رشتہ مضبوط ہو جائے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے نانا سے فائدہ اٹھا لیں یہ حضرت امام حسن کا مقصد تھا حضرت امام حسن سے جو عورتیں طلاق پا جاتی تھیں ان عورتوں کا مزاج جرا ملاحظہ فرمائیے وہ کبھی بھی شادی نہیں کرتی تھی بلکہ آپ کی محبت میں اپنی زندگی بقیہ گزار دیا کرتی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت زہر ہی سے ہوئی ہے ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا امام حسن کو بہت سخت زہر تھا اتنا سخت زہر اثر کر گیا کہ آپ بے حال ہو گئے بے ماں بے آب ماہی کی طرح مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں نانا جان اپنے نواسے کی خبر لیجئے آہزاری کرتے ہیں سرکار نے کرم فرمایا وہی زہر کا اثر دور ہو گیا اب آپ ذرا غور فرمائیے حضرت امام حسن کے عقیدے کو دے دیکھتے ہوئے چلیے کہ حضرت امام حسن اپنے نانا جان کی بارگاہ میں جب زہر دے دیا جاتا ہے تو شفا حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سرکار ان کو شفا عطا بھی فرماتے ہیں اسی لیے سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صافی او وافی ہو تم کافی او نافی ہو تم یا رسول اللہ سی وافی ہو تم اور کافی و نافی ہو تم درد کو کر دو دادا تم پہ کرو دروس درد کو کر دو دادا تم پہ کرو درود کرو درود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا پا جاتے ہیں آپ دوبارہ آئے پھر دوبارہ آپ کو زہر دیا گیا اور شہد میں ملا کر کے زہر دیا گیا اب کی بہت خطرناک زہر تھا حضرت امام حسن پھر بہت پریشان ہوئے آقا کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے اور سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح میری حالت ملاحظہ فرمائیے آقا کریم کا کرم ہوا پھر وہ شفا یاب ہو گئے اس طرح سے روایت میں ہے کہ پانچ پانچ مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو زہر دیا گیا لیکن پانچویں مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ بڑا سخت تھا ہیرے کی کنی تھی جس کو پانی میں ملا کر کے دے دیا گیا تھا جب آپ نے پانی پی لیا رات کو پیاس لگی تو آپ کی ایک عجیب کیفیت ہوئی آپ کو ایسا محسوس ہوا جیسے میرا کلیجا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اتڑیاں کٹ کر کے گرنے لگی قے ہونے لگی بہت ہی حال عجیب ہو گیا شور ہوا سارے لوگ اکٹھا ہونے لگے حضرت امام حسین حسین آئے آپ پوچھتے بھائی جان اب کی مرتبہ آپ کا زہر تو بڑا سخت ہے آپ کو کس نے زہر دیا کہ آپ کو معلوم ہے تو آپ بتائیے تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو کیا تم اس کو قتل کرو گے حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں میں اس زہر دینے والے کو قتل کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں امام علی مقام حضرت امام حسن کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے امام حسن فرماتے ہیں کہ جس کے تعلق سے مجھے شک ہے کہ اس نے مجھے زہر دیا ہے تو اللہ تعالی منتقم حقیقی ہے وہ حقیقی بدلہ لینے والا ہے وہ لے لے گا اور اگر میں بتاؤں صبح کی بنیاد پر غلط ہو جائے تو میں نہیں چاہتا کہ میری بنیاد پر کسی کی جان جائے حضرت امام حسن کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے اپنے قاتل کو صبح کی بنیاد پر آپ نے نہیں بتایا اپنے قاتل کی نشاندہی صبح کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں حضرت امام حسین نے بہت پوچھا کہ بتا دیجئے حالانکہ بعد کی تاریخیں اس طرح کی ہیں کہ جس نے آپ کو زہر دیا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت سخت سزا دلوائی اور قتل کروایا اس طرح کی بات آئی ہے تاریخوں میں لیکن حضرت امام حسن کا یہ احتیاط تھا کہ انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا جب جانکنی کا وقت ہوا تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے آپ سے حضرت امام حسین نے پوچھا بھائی جان یہ بے قراری آپ کے لیے کیوں ہے آپ اس طرح سے بے قرار کیوں ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے حسین میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اب سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا میں اس مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ اب سے پہلے میری نگاہ نے نہیں دیکھا تھا آپ عرض کرتے ہیں بھائی آپ کون سی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں امام علی مقام فرماتے ہیں اے حسین میں ایک میدان دیکھ رہا ہوں اور ایک ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم پر ٹوٹ پڑی ہے تم تنہا ہو حسین کاش میں اس وقت ہوتا تو تمہاری مدد کرتا یہ کہتے کہتے حضرت امام حسن کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں گویا حضرت امام حسین کے لیے مستقبل میں جو معاملات ہونے والے تھے امام حسن دنیا سے جاتے جاتے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں امام حسن اس کو دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلتیں ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چالیس ہزار جاباز حاضر ہوئے تھے اور ان لوگوں نے کہا تھا حضور ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن حضرت امام نے فرمایا نہیں نہیں مجھے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج جب کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ پر تان و تشریح کرتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں ذرا اپنی زبان روکو صحابی رسول کو گالی نہ دو میں نے کئی تقریروں میں عرض کیا کہ صحابہ کا آپسی اختلاف نفسانیت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ اشتہاد کی بنیاد پر ہے حضرت امیر معاویہ نے اختلاف کیوں کیا تھا حضرت علی سے اس کو بھی سن لو حضرت امیر معاویہ حضرت زبیر حضرت طلحہ یہ عظیم المرتبہ صحابہ کرام ہیں بلکہ سرکار کے چودہ کاتی تھے جو قرآن لکھ رہے تھے ان چودہ میں حضرت امیر بھی ہیں جو کثرت سے قرآن لکھا کرتے کریم پر جو قرآن نازل ہو رہا تھا حضرت امیر حضرت طلحہ حضرت زبیر نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا دی جائے حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے لیکن بعض مسلحتوں کی بنیاد پر حضرت علی ان کو سزا نہ دے سکے تو حضرت امیر معاویہ نے قاصد بھیجا حضرت علی کی بارگاہ میں کہ آپ میں حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دے رہے ہیں حضرت علی نے کہا ابھی ہم اس, اس ماحول پر نہیں پہنچے ہیں اور ایسا کنٹرول ہمارا نہیں ہو سکا ہے کہ ہم انہیں سزا دے سکیں تب تک حضرت امیر معاویہ نے کہا صحابہ کو اکٹھا کرنے کے بعد کہ جب علی عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا نہیں دے سکتے ہیں تو یہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں یہ خلافت کے اور امور کو کیا انجام دیں گے اس لیے ہم ان پر خروج کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ بھی حق بجانب تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے کہ حضرت علی کو قاتلوں کے تعلق سے صبح تھا اور صبح کی بنیاد پر قتل نہیں کیا جا سکتا ہے حضرت علی کھوج لگا رہے تھے وہ قاتل حضرت علی کی فوج میں شامل تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی بنیاد پر انہیں سزا نہیں دے رہے تھے اس طرح کی باتیں تھیں دونوں طرف سے اشتہاد ہو رہا ہے دونوں طرف سے صفائی ہو رہی ہے نفسانیت نہ حضرت علی کی طرف ہے اور نہ نفسانیت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے اگر نفسانیت حضرت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہوتا تو جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ سے جنگ ہوئی ہے تو اس وقت ہرکل اعظم نے یعنی روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کے پاس خفیہ قاصد بھیجا تھا کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے ساتھ فوج کا اور دستہ بھیج دیں جو علی کے مقابلے میں جائے تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا اگر کاتے اگر قاصد کا اس طرح سے قتل جائز ہوتا تو آج تمہاری ہڈی بوٹی ہم اڑا دیتے اور ہم اپنی فوج کا ایک حصہ دنیا کی طرف بھیج رہے ہیں ہرکل اعظم پر ہم بھیج رہے ہیں سے حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت چڑھوائی کروا دی تھی حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے ذرا سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ذرا اس کو دیکھتے چلیے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سرکار کی چچی ایک بچہ لے کر کے آئیں جن کا نام حضرت عبداللہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو لے کر کے جب وہ پہنچی تو عطۂ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیکھنے کے بعد انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہوا اس کو دعا فرما دیجیے تو سرکار دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حاضل ولد ابو صفاح یہ بچہ تو صفاح کا باپ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بچہ کا آخری بادشاہ جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے اللہ کے ابھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھو پیدا ہونے والے بادشاہ کی خبر دے رہے ہیں کب چنانچہ خلفائے عباسیہ بہت مشہور ہیں تو میرے سرکار نے جب یہ سب کچھ دیکھا تھا اور بتا دیا تھا تو حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے آج کچھ لوگ روایت گڑھ کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ یزید امیر معاویہ کے کندھے پر جا رہا تھا اور اللہ کے حبیب کی نظر پڑی تو سرکار فرماتے ہیں کہ جنتی کے کاندھے پر جہنمی جا رہا ہے یہ روایت غلط ہے اللہ کے حبیب کے وسال شریف کے پندرہ برس کے بعد یزید پیدا ہوا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک بچہ ہوگا یہ کالو لہو یزید اس کو یزید کہا جائے گا میرے سرکار نے خبر البتہ دی تھی آقا کریم پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آقا نے ارشاد فرمایا میری سنت کو سب سے پہلے میری امت میں جو بگاڑے وہ بنو امیہ کے خاندان کا ایک بچہ ہوگا جس کا نام یزید ہے سرکار نے یہ خبر دے دی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا تھا آقا ارشاد فرماتے ہیں میری سنت کو جو سب سے پہلے پہلے بدلے گا میری سنت میں جو سب سے پہلے پہلے رکھنا ڈالے گا چنانچہ یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی شراب پیا تھا یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے لوڈیوں کا ناچ گانا کروایا تھا یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑ دیا تھا یہ یزید ہی ہے جس نے کلمہ پڑھتے ہوئے خرافات میں مبتلا ہوا تھا یہ یزید ہی ہے جس نے سرکار کی سنت کو تبدیل کیا تھا یہ یزید ہی ہے جو منہات پر پابند نہیں تھا بلکہ سرکار کے بتائے ہوئے تمام وصولوں کو چھوڑ کر کے بھی کلمہ پڑھتا تھا یہ یزید ہی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب کی سنت میں رکھنا ڈالا یہ یزید ہے جس نے سب سے پہلے پہلے نبی کی سنت کو بدلا ہے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے اس کو بتا دیا تھا چنانچہ حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو ذرا دیکھتے چلو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت ہو گئی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت امام حسن کی تجیز و تقسیم کا انتظام ہوا جنت البقی میں اپنی ماں کے پہلو میں حضرت امام حسن دفن کیے گئے حجاج کرام سے پوچھو جب یہ حجاج کرام جاتے ہیں ہیں اور جنت البقی شریف میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب مزارات تو رہ نہیں گئے نجدیوں نے تمام قبروں کو مسمار کر دیا اور قبروں کو توڑ پھوڑ دیا بالکل ایک دم ریت کی طرح سے مکمل کر دیا ہے کہیں کہیں کسی قبر کا کوئی تھوڑا سا مٹی اونچی قبر کی دکھائی دیتی ہے حضرت امام حسن حضرت باقر حضرت ساتمہ اور جملہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے بقی شریف میں آپ داخل ہوئیے تو بائیں ہاتھ پر جو ایک خالی زمین پڑی ہوئی ہے ریت کی شکل میں وہی حضرت امام حسن کی قبر انور ہے خاتون جنت کی قبر انور ہے خدا کی قسم جب ننانوے میں میری حاضری ہوئی تو یہ پتا نہیں چل رہا تھا کس صحابی کی کون سی قبر ہے کہاں حضرت امام حسن کی قبر انور ہے کہاں خاتون جنت کی قبر انور ہے کچھ ایران کے شیعہ تھے جو نقشہ ساتھ میں لیے تھے اس نقشے کے تحت وہ وقت شریف میں گھوم گھوم کر کے قبروں کی زیارت کرتے تھے اور روتے تھے ان کے ذریعہ سے پتا چل جاتا تھا ہم لوگوں کو بھی کہ اہل بیت اطہار میں سے کسی نہ کسی فرد کی یہی قبر انور ہے اس طرح کے حال کو بگاڑا ہے بقی شریف اسی لیے اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفت اعظم ہند کہتے ہیں اے میرے پرور بگاڑ تیرے حبیب کے چمن کو یزیدیوں نے کس طرح سے بگاڑا تھا اور نجدیوں نے کیسے بگاڑا ہے کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد نکلے یہ نجدی بلا مدین نکلے یہ نجدی بلا مدین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے بغل میں دفن کیے گئے اب آئیے ذرا حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے تو اس کو سنتے چلیے امیر معاویہ کا معاملہ کیا ہوا تھا ان کی بھی پیدائش کا عجیب معاملہ ہے ان کی ماں کی شادی ایک آدمی تھا جس کا نام فاقہ تھا اس کے ساتھ ہوئی تھی فاقہ ایک حویلی بنائے ہوئے تھا اس حویلی میں وہ باہر بیٹھا کرتا تھا ایک روز وہ باہر گیا ہوا تھا تو ان کی ماں حضرت امیر معاویہ کی نکل کر کے آئی اور اسی حویلی میں بیٹھ گئی تب تک ایک آدمی آدمی آیا تھا فاقا سے ملنے کے لیے جب اس نے دیکھا کہ سہن میں ایک عورت بیٹھی ہے تو فوراً واپس پلٹ پڑا اسی وقت اچانک آ کر کے پہنچ گیا فاقا نے دیکھا مرد کو نکلتے ہوئے تو پوچھا اپنی بیوی سے یہ بتاؤ وہ مرد کون سا آیا تھا انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم اب تم بتا رہے ہو تو مجھے بھی پتا چل رہا ہے انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی آنے والا مرد ہے فاقا نے کہا تم اپنے گھر چلی جاؤ میں قطان تم کو اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو چنانچہ اپنے گھر وہ واپس آ گئی اور جب اپنے گھر واپس آئی تو بہت رو رہی تھی ان کے والد نے کہا چلو ہم تم کو لے چل رہے ہیں اور ایک نجومی ہے اس نجومی کے پاس لے چلیں گے اگر تمہارا دامن صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتا دے گا اور تمہارا دامن نہیں صاف ہے تو بھی وہ نجومی بتائے گا تب تک وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا تعجب کی بات ہے کہ اگر نجومیوں کی بات کبھی صحیح ہوتی ہے کبھی کبھی غلط ہو جاتی ہے اس نے میرے دامن کو داغدار بتا دیا تب تو میں اور رسوا ہو جاؤں گی تو ان کے باپ نے کہا نہیں تم چلو میں ایک اور ترکیب رکھتا ہوں غلط نہیں بتا پائے گا چنانچہ یہ کر کے یہ گیا اور جب پہنچا اور ملا نجومی سے ملنے کے بعد کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتے ہیں کہا کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو کہا پہلے ایک بات یہ بتا دو کہ میرا گھوڑا کس انداز سے ہے اس نے اپنے گھوڑے کے زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانا رکھ دیا تھا اس نے بتایا کہا تم نے اپنے گھوڑے کے سوراخ زکر کے سوراخ میں گیہوں کا دانا رکھ دیا ہے کہا صحیح ہے کہا اچھا اب یہ بتاؤ جو یہ عورت ہے اس کے تعلق سے تم کیا کہتے ہو تب تک اس نجومی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اس عورت کے تعلق سے تم پوچھتے ہو ارے یہ عورت تو وہ ہے جو پاک دامن ہے اور اس عورت سے بادشاہ پیدا ہوگا ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بادشاہ ہوگا چنانچہ اب سب مطمئن ہو گئے جب فاقہ نے کہا کہ اب تم ہمارے گھر چلو ہماری بیوی ہو تو فوراً انہوں نے انکار کر دیا کہا میں تمہارے ساتھ قطان نہیں جا سکتی ہوں چنانچہ وہ واپس آ گئی ان کے والد نے حضرت ابو سفیان کے ساتھ ان کی شادی کر دی ہند اسی لیے ان کا نام ہند ہے اور ان کے شوہر کا نام ابو سفیان ہے جو حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان بعد میں اسلام لائے امیر ماویہ رضی اللہ تعالی انہوں پیدا ہوئے فاقہ سے انہوں نے کہا اب میں ایسے کے ساتھ شادی نہیں کروں گی کہ میرے پتن سے بادشاہ پیدا ہو اور تیری سلب کا معاملہ ہو ہو یہ ہی نہیں سکتا ہے اس طرح وہ غیرت میں آئیں اور جب ابو سفیان کے ساتھ شادی ہوئی حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے اور حبیبہ پیدا ہوئی ایک صاحب زادی تو حبیبہ تو سرکار کی زوج محترمہ ہیں اللہ کے حبیب نے ان سے نکاح کیا تھا حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے ام حبیبہ جو سرکار کے نکاح میں آئے اسی لیے مورخین حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا مامو کہا کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ ام المومنین ہیں حضرت امیر معاویہ کا بڑا وقار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ میرے سرکار نے دیکھتے ہوئے فرمایا اے معاویہ سنو جب تم بادشاہ بن جانا تو بہت ہی انصاف سے کام لینا ان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں اللہ کے حبیب نے ان کے لیے بشارت دی تھی چنانچہ بادشاہ شاہی سب سے پہلے انہی سے شروع ہوتی ہے عمارت حضرت امیر معاویہ ہی سے شروع ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ کے اندر صلاحیت اور تدبر دیکھتے ہوئے حضرت امام حسن نے خلافت کو ان کے سبرد کیا تھا ورنہ جو امام حسن حق بات کہنے میں کبھی بھی آر نہ محسوس کریں اور جو حضرت امام حسین حضرت امام حسن کے بھائی کربلا کی سرزمین پر یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کی بنیاد پر اپنے کنبا اور اپنے بال بچوں تک کی قربانی پیش فرما دیں اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر کوئی شرعی خامی ہوتی تو امام حسن اپنا گلا کٹا سکتے تھے مگر امیر معاویہ سے بیعت نہیں کر سکتے تھے حضرت امیر معاویہ کا نظرانہ نہیں لے سکتے تھے حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امام نہیں گردان سکتے تھے لیکن حضرت امام حسن نے دیکھا تھا کہ امیر معاویہ کے اندر صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں حضرت امیر معاویہ کی کرامتیں بھی بہت مشہور ہیں چنانچہ محدثین اور مورخین ایک کرامت بہت عظیم الشان تحریر فرماتے ہیں کہتے ہیں جب حضرت حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی مدینہ طیبہ میں تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا افسوس مکت آقا ہجرت فرمائے تھے آج تک مکہ دار الخلافہ نہیں بنا اور مدینہ میں عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے اب مدینہ دار الخلافہ نہیں بنے گا اب مدینہ میں عمارت نہیں ہوگی چنانچہ صدیاں گزر گئی مگر آج تک مدینہ طیبہ ہر میں محترم ہے مگر بادشاہ کا دار الخلافہ نہیں بنا حضرت امیر معاویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے حضرت امیر معاویہ کی عظیم الشان کرامت ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد دار الخلافہ مدینہ نہیں بنے گا حالانکہ مدینہ تمام شہروں میں افضل ہے مدینہ کا کوئی جواب نہیں ہے مدینہ کی کوئی مثال نہیں ہے مگر عمارت کے تعلق سے مدینہ میں کوئی بھی خلیفہ نہیں ہوگا یہ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا معاملہ آج تک یہی ہے کہ تمام بادشاہ نے اسلام ہوئے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا قادسیہ کو دارالخلافہ بنایا نجد کو نجدیوں نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا ریاض اس کا نیا نام رکھا مگر مدینہ طیبہ پر کوئی دارالخلافت کی بنیاد پر وہاں امیر بن کر کے نہیں رہا حضرت امیر ماویہ کی نگاہ دیکھ رہی ہے یہی حضرت امیر معاویہ ہیں ایک مرتبہ اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا امیر تک حضرت امیر معاویہ اٹھ پڑے فرماتے ہیں تم کون ہو وہ چھپنے لگا آپ نے فرمایا تم کون ہو اس نے کہا بس ایک ہوں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا تھا کہا تم کچھ ایسے عجیب لگ رہے ہو کہ ہم سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو تم مکار لگ رہے ہو ہم تم کو جانے نہیں دیں گے بتا تو کون ہے تب تک اس نے کہا اے امیر معاویہ میں ابلی سے لئی ہوں آپ نے فرمایا مردو تو کیسے آیا تھا نماز کو جگانے کے لیے کہا امیر میں نے سوچا کہ اگر آپ سو گئے اور جماعت میں نہ شامل ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو آپ اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ دو رکعت ثواب کے بجائے دو سو رکعت کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے اس لیے ہم نے بیدار کر دیا کہ آپ کا ثواب نہ بڑھنے پائے آپ صرف دو ہی رکعت کا ثواب پامیں یہ ہے ابلیس کی مکاری یہ ہے ابلیس کی ایاری حضرت امیر معاویہ کا روب داد یہ تھا کہ ابلیس کو بھی آپ نے قبضہ میں کر لیا تھا اور کہا میں تمہیں جانے نہیں دوں گا جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ میں کون ہوں اس کو بتانا پڑا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت امیر معاویہ کتنے سال تک امیر بن کر کے رہے اسلامی سلطان کتنے سال تک وہ بن کر کے رہے تو چالیس سال تک تو وہ گورنر رہے الحمد اور چالیس سال تک ان کی عمارت رہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح سے تاریخ بتائی جا رہی ہے حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے یہ آیا اور اس نے کہا ابا آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا تب تک آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ تو تم ہی ہوگے لیکن میری چند باتیں تم سن لو کہا کون سی بات کہا سب سے پہلے تم کو تو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ حسین ابن علی کے مشورے کے بغیر تم کوئی کام نہ کرنا اور جب تک وہ کھانا لیں گے تب تک تم کھانا نہیں جب تک وہ پہن لے نہیں لیں گے تب تک تم پہننا نہیں اور یزید سن میں تمام بنو ہاشم کے تعلق سے تجھے ڈراتا ہوں یہ میری بات تو غور سے سن سن لے اس تاریخ کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو حضرت امیر معاویہ نے تو یہ بھی وصیت تو کی تھی اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب امیر معاویہ جب جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر ہے تو امیر معاویہ نے یزید کو کیوں خلیفہ نامزد کر دیا تھا یزید کو کیوں امیر بنا دیا تھا تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ نے وصیت کی تب یزید کا جس کو فجور ظاہر نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس کا فاسق و فاجر ہونا آپ پر ظاہر نہیں تھا اور جب آپ پر فاسق و فاجر ہونا ظاہر نہیں تھا تو آپ پر الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے دیکھو جب تک ابلیس کا کفر نہیں ظاہر ہوا تھا وہ فرشتوں کا وستاز بنا رہا لیکن جب ابلیس کا کفر ظاہر ہو گیا تو رابع درگاہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ کے وسال فرما جانے کے بعد یزید مردود کا فسق ظاہر ہوا ہے اس کا فاسق و فاجر ہونا معلوم ہوا ہے تب اس نے فسق کرنا شروع کیا ہے یا فاسق و فاجر رہا ہو مگر آپ پر ظاہر نہ ہوا ہو آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں اور ہر صحابی نبی کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے تعلق سے اچھا گمان رکھو میرے کسی صحابی کو میرے بات گالی نہ دینا میرے کسی صحابی کو میرے بات کوسنا نہیں میرے کسی صحابی کو میرے بات لان تان نہ کرنا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا چنانچہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال کیسے ہوا وہ بھی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو فالج گر پڑا اور اسی فالج میں آپ کا انتقال ہو گیا یزید ظالم یہ خلیفہ بن بیٹھا اب یہ خلیفہ بن بیٹھا تو اس کی کیا حرکتیں ہوئی اس کو بعد میں سماعت فرمائیے گا بات چل رہی ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن یہ سرکار کی بارگاہ میں کتنے معتبر ہیں اور کتنے اچھے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لیے ہیں اور سرکار دونوں کو سونگھتے ہیں کسی صحابی کی نظر پڑی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو سونگھتے ہیں بچوں کا تو بوسا لیا جاتا ہے تو عقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں ہمارا دنیا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہے میری خوشبو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں سوکھا کرتے تھے ایک مرتبہ دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سید شباب حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اب آپ ذرا غور فرمائیے جو لوگ حضرت امام حسن اور امام حسین کو یزید کا باغی کہا کرتے ہیں ان دجال ذہن و فکر رکھنے والوں سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی فرما رہے ہیں حسن اور حسین ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں جب یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں تب انہیں دنیا کی سرداری کی ضرورت کیا ہے یہ دنیا کی سرداری کے محتاج نہیں ہے حضرت امام حسن حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے سرکار جلوہ فروز ہے کہ دونوں بھائی آ رہے ہیں آقا کی نگاہ پڑ جاتی ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو جس کو جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا ہو حسن حسین کو دیکھ لے صحابہ کی نگاہیں گھوم جاتی ہیں سب دیکھنے لگ رکھتے ہیں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام علی مقام ایک کندھے پر سوار ہیں اور دوسرے پر امام حسین سوار ہیں چلے آ رہے ہیں نگاہ پڑی تو صحابہ ہنسنے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں اور سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں ہاں۔ میرے سرکار اس طرح کا جملہ ارشاد فرما رہے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چومنے لگے امام حسین کا تھوک شریف سے باہر نکلا میرے سرکار نے اپنے منہ میں لے لیا آپ ذرا غور فرمائیے وہ امام حسین کا وقار ہے وہ پیار محبت آقا کریم کر رہے ہیں کتنی محبت میرے سرکار نے کی میرے آقا فرمایا کرتے تھے یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ میرے سرکار مسجد نبوی شریف میں جلوہ فروز ہیں اور آقا کریم خطبہ دے رہے ہیں تب تک یہ دونوں دونوں بھائی چلے جا رہے ہیں اور کبھی لغزش قدم میں آ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت اٹھ گئی سرکار اپنے دونوں بچوں کو دیکھنے لگے صحابہ نے راستہ خالی کر دیا یہ دونوں چلے جا رہے ہیں اور جا کر کے ممبر پر نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے کبھی سرکار کے داڑھی شریف پر ہاتھ لگاتے ہیں کبھی چہرے پر ہاتھ لگاتے ہیں کبھی زلف پر ہاتھ لگاتے ہیں کبھی سرکار کے منہ پر ہاتھ لگاتے ہیں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ اپنے باپ یا کسی شب سناسا کی گود میں بیٹھ جائے تو اپنے ہاتھ کو کہاں کہاں لے جاتا ہے اگر امام حسین کبھی سرکار کے دہانے مبارک کو چوم لیا کرتے ہیں اور سرکار ان کو چوم لیا کرتے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں آقا کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ واقعی دنیا میں اولادیں اور یہ جائیداد فتنہ ہے ذرا ان میرے بچوں کو دیکھو یہ آ گئے تو میں کس طرح سے ان میں منہمک ہو گیا میرے سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ جب سرکار سجدہ فرماتے تھے تو کبھی کبھی دونوں بھائی جاتے اور سرکار کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے ایک مرتبہ حضرت امام حسن گئے میرے سرکار سجدہ میں ہیں اور یہ اپنے نانا کے پشت پر سوار ہو گئے بیٹھے ہوئے ہیں میرے سرکار نے ان کو جھڑکا نہیں نبی نے ان کو ڈانٹا نہیں بلکہ میرے سرکار سجدہ اور لمبا کر دیا کرتے تھے جب تک یہ شہزادے خود پشت انور سے نہیں اتر جاتے تھے تب تک نبی یہ کونین اپنی پیشانی سجدہ سے اٹھاتے نہیں تھے فرمائیے یہ میرے سرکار کی عبادت ہے آج ہمارے اور آپ کے اوپر اگر بچہ آ کر کے نماز کی حالت میں بیٹھ جائے تو فقہر مفتیان کرام سے پوچھو تمہاری نماز کی حالت کیا ہوگی مگر یہ نبی کی شہزادے ہیں نبی کے پشت پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں اور کبھی کبھی تو سجدہ کی حالت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے سرکار سجدہ کی حالت میں رہتے تو اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا دیا کرتے تھے اور پاؤں کے بیچ سے دونوں بچے نکل جاتے تھے پھر ادھر آتے تھے پھر ادھر آتے تھے اس طرح سے اپنے نانا جان کے ساتھ عبادت کے ماحول میں کھیلا کرتے تھے اب ایک جملہ میں اور آپ لوگوں کو بتاتا چلو نبی کی نماز کی طرح کسی کی نماز ہوگی نہیں نبی کی سجدہ کی طرح کسی کا سجدہ ہوگا کہ نہیں نبی کی طرح عبادت کون کر پائے گا میرے سرکار کے پشتے انور پر نمازیں یا سرکار کے امتی بھی ہیں نمازیں بھی ہیں اور پشتے انور پر سوار ہے تو نبی کی نماز ہو رہی ہے اور کیسے دجالوں نے کتاب میں لکھ دیا کہ اگر نبی کا خیال امتی کے ذہن میں آ جائے نماز کی حالت میں تو نماز نہیں ہوگی میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے ذہن و فکر میں حسین آئے نہیں تو نبی نبی کو اپنے امتی کا خیال آ جائے تو کی نماز ہو رہی ہے اور امتی کو نبی کا خیال آئے تو نماز کیوں نہیں ہوگی یہ کس ذہن و فکر سے تم نے فتوا دیا تھا یہ کس ذہن و فکر سے تم نے بات کہی تھی آؤ ذرا ہوش کا دامن تھام ہو اور غور کرو امام حسن حسین کی شان کیا ہے ان کی عظمت کیا ہے یہی دونوں بچے ہیں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہیں کہ نبی کونین کی آنکھیں برسنے لگی میرے سرکار رونے لگے حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے فرمایا ابا حضور رونے کا سبب کیا ہے آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور میرے اس بچے کے تعلق سے بتا کر کے گیا ہے کہ میرے میری امت ظلم و ستم کی بنیاد پر میرے بچے کو قتل کر دے گی اتنا سننا تھا خاتون جنت بھی رونے لگی مولا کائنات آ گئے وہ بھی رونے لگے ایک مرتبہ میرے سرکار بیٹھے ہوئے تھے تب تک حضرت امام حسین آقا کی گود میں آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے شہزاد حضرت ابراہیم بھی آ گئے دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں تب تک حضرت جبریل آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں آکا فرماتے کون سا پیغام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ان دونوں بچوں کو جمع نہیں فرمائے گا دونوں میں سے جس کو آپ کو پسند کرنا ہو یا رسول اللہ پسند فرما لیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں اگر ابراہیم کو پسند کرتا ہوں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی علی کو تکلیف ہوگی خود مجھ نبی کو تکلیف ہوگی اور اگر میں حسین کو پسند کر لیتا ہوں اور ابراہیم کو دے دیتا ہوں تو زیادہ تکلیف مجھے کو ہوگی میرے سرکار نے تین تین تکلیفوں کو برداشت نہیں فرمایا آقا فرماتے ہیں جبریل جاؤ مجھے حسین پسند ہیں میں حسین کو چاہتا ہوں حضرت جبریل چلے گئے تیسرے دن سرکار کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے وسال فرما گئے اللہ اکبر یہی حضرت امام علی مقام ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک بارش کا فرشتہ آقا کی بارگاہ میں آ کر کے حاضر ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اے پروردگار اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر حاضری کا مجھے بھی شرف عطا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں فرشتہ حاضر ہے تب تک فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ اس بچے سے محبت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہاں اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ مگر آپ کے اس بچے کو تو آپ کی امت ظلم سے قتل کر دے گی اگر یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں اس جگہ کی مٹی بھی لا دیتا ہوں چنانچہ اس فرشتے نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور حضرت امام حسین حسین کی قتل گاہ کی مٹی اٹھا کر کے سرکار کو دے دیا میرے آقا نے دست نبوت میں مٹی کو لیا مٹی سرخ تھی وہیں پر سرکار کی بیوی حضرت ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی آقا نے فرمایا ام سلمہ اس کو رکھ لو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس کو کپڑے میں باندھ کر کے رکھ لیا اور کچھ دن کے بعد حضرت ام سلمہ نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر کے محفوظ کر دیا جب میرے امام کے قتل کا دن ہوا اور دنیا سے آپ تشریف لے گئے شہید ہوئے اور آسار ظاہر ہوئے تو حضرت ام مسلمہ نے اس سیسی کو اٹھایا دیکھا تو اس سیسی لبا لب خون سے بھری ہوئی ہے ہاں۔ ام المومنین بیٹھ کر کے رونے لگی عورتوں نے گھیر لیا اے ام المومنین رونے کا سبب کیا ہے آپ فرماتی ہیں میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا یہ دیکھو اللہ کے رسول نے مٹی دی تھی اور فرمایا تھا جس دن میرا بیٹا شہید کیا جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی آج یہ مٹی سیسی میں خون بن گئی ہے آج شہادت کا دن ہے حسین کا وہاں کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں یہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تب تک حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو محبت ہے آقا فرماتے ہیں ہاں جبریل مجھے محبت ہے حضرت جبریل پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مگر آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی تب تک سرکار کی پھوپھی آ گئی آکا رونے لگے ان کی پھوپھی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں آقا کریم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل مجھ کو یہ خبر دے کر کے گئے ہیں تو ایسی بات نہیں تھی کہ امام حسین کی شہادت کی شہرت نہیں تھی ان کے پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کے شہادت کی بھی شہرت ہو گئی تھی تمام صحابہ جانتے تھے مکہ اور مدینہ والے جانتے تھے کہ امام حسین شہید کیے جائیں گے اور یہ ظلم شہید کیے جائیں گے کسی پر یہ بات ڈھکی چھپی نہیں تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے نانا جان کے کتنے پیارے ہیں یہ دونوں شہزادے ایک مرتبہ یہی دونوں شہزادے ہیں رمضان شریف کا مہینہ ہے روزہ پورا ہو گیا ہے مدینہ طیبہ میں چاند کا اعلان ہو گیا چاند کا اعلان ہونا تھا کہ سارے بچے مدینہ کے مچلنے لگے تمام بچے ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر کے خوشی منانے لگے کسی بچے نے اپنے کپڑے کو کہا میرا کپڑا اس طرح سے اچھا ہے کسی نے کہا میرا کپڑا ابھی زرزی کے وہاں سے نہیں آیا ہے کسی نے کہا ابھی چلو تم کو میں اپنے گھر لے چل کر کے دکھاتا ہوں ہمارا کپڑا اس طرح سے ہے جس طرح سے بچوں کی عادت ہے کہ اپنے چیزوں کی وہ اظہار کیا کرتے ہیں اس طرح سے مدینہ طیبہ کے بچے چاند ہونے کے بعد اعلان کر رہے ہیں گلیوں میں یہ دونوں شہزادے بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے خاتون جنت سے عرض کرتے ہیں امی آپ فرماتی ہیں ہاں ہاں بیٹا بیٹا آپ نے سنا اعلان اعلان اعلان ہو ہو گیا گیا ہاں سن لیا امی سویرے عید ہے کہ چاند ہے آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے اپنی ماں سے مچل جاتے ہیں امی تو تمام مدینہ کے بچے اپنے اپنے کپڑوں کو ابھی دکھا رہے تھے ہمارا کپڑا کہاں ہے ہم سویرے کون سا نیا کپڑا زیب تن کریں گے تب تک خاتون جلت کی آنکھیں بھی گئی ہاتھ خالی ہے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے خاتون جلت نے بچوں کو تسلی دی فرمایا نبی کے شہزادوں تم پریشان نہ ہو تمہارا بھی کپڑا آ جائے گا امی ہمارا کپڑا کب آئے گا کب درزی کہ وہاں سلنے کے لیے جائے گا بچہ خاموش رہو تمہارا درزی تمہارا کپڑا تمہارے گھر لا کر کے دے جائے گا نبی کونین کی شہزادی تسلی دے دیتی ہے رات گزرتی رہی دونوں شہزادے سو گئے خاتون جلت نے مسلح اٹھایا اور اٹھانے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئی رو رہی ہے اے میرے پروردگار میرے شہزادوں کا بدن خالی رہے گا اے میرے مولا حسر حسین کو نیا کپڑا کہاں سے ملے گا اے میرے پروردگار ان کا انتظام فرما دے اگر سویرے مدینہ طیبہ کے تمام بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عید گاہ کی طرف گئے اور نبی کے شہزادوں کے لباس کا انتظام نہ ہوا اے میرے مولا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا خاتون جنت رو رہی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز موتی سمجھ کے شان قریبی نے چن لیے خاتون جنت کے نگاہوں سے آنسو برس رہے ہیں رب کو یاد کر رہی ہے سویرے سویرے نے اذان دی نماز فجر پڑھ کر کے مسلح سمیٹنے والی ہیں تب تک دروازے پر آواز آتی ہے وہ نبی کی شہزادی اپنے بچوں کا لباس لے لو آقا کریم کی شہزادی ارشاد فرماتی ہے کون ہے ان کا لباس لانے والا تب تک آواز آتی ہے خاتون جنت لباس لے لو حسن حسین کا درزی ہے ان کا لباس لانے والا خاتون جنت گئی اور پردے کے آ سے لباس کو لے لیا لباس دینے والا چلا گیا خاتون جنت لباس کو الٹ رہی ہے مدینہ طیبہ میں کسی بچے کا ایسا لباس نہیں ہے کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے مدینہ کی مارکیٹ میں کوئی کپڑا ایسا نہیں ہے خاتون جنت لباس دیکھ ہی رہی ہے کہ تب تک ندی کونین دروازے پر تشریف لے آئے اے فاطمہ کیا میرے شہزادوں کو تیار کر دیا کہ نہیں تیار کیا خاتون جنت عرض کرتی ہے ابا حضور یہ ان کا کپڑا آیا ہے آکائے کریم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے شہزادوں کا کپڑا کہاں سے آیا ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ابھی دروازے پر جو دے کر کے گیا میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا حسن حسین کا درزی ہو آکائے کریم مسکراتے ہوئے فرما رہے ہیں اے بیٹی فاطمہ تمہارے شہزادوں کا لباس درزی کی حیثیت سے لا کر کے دینے والا جو دے گیا وہ سید الملائے کا جبری لے جو جنت سے تمہارے شہزادوں کا لباس لے کر کے آئے ہیں یہ امام حسین کا مقام ہے یہ امام حسین کا مرتبہ ہے یہ حضرت امام حسین اور حسن کی شان ہے جن کا لباس جنت سے آ رہا ہے جن کا کپڑا جبریل لا رہے ہیں جن کے دروازے پر درزی بن کر کے حاضر ہو رہے ہیں حسین کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو خدا کی قسم حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے حسین کا نام قرآن ہے قرآن کا نام حسین حسین ہے حسین کا نام اسلام ہے اسلام کا نام حسین ہے حسین کی محبت جنت کی ضمانت ہے حسین کی عداوت جہنم میں جانے کی علامت ہے تکبیر تقبیر رسالت حید علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب نعرہ تکبیر تقبیر سبحان میں حسین کا مقام و مرتبہ سمجھو درود پاک پڑھو بات آگے بڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ہیں حضرت امام حسن حسین اب آپ ذرا غور فرمائیے جن کا لباس جنت سے لایا جا رہا ہے آج انہی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے یہ داستان کربلا کیا ہے یہ داستان کربلا یہی ہے کہ حسین کے کارنامے کو دہراتے رہو تاکہ تمہارے سہن و فکر میں بھی حسینی جوش پیدا ہو جائے تمہارے سہن و فکر میں حسینی جذبہ پیدا ہو جائے تمہارے اندر بھی امام حسین کے طریقے پر چالنے کی ہمت و جرات پیدا ہو جائے اسی لیے داستان کربلا کو دہرایا جا رہا ہے یہ داستان کربلا کوئی افسانہ نہیں ہے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یہ کوئی یوں ہی ہو جانے والا معاملہ نہیں ہے امام حسن حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ ذرا دیکھتے چلو امام حسن حسین کی شان کیا ہے امام حسن حسین کا وقار کیا ہے حسن حسین ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں ایک مرتبہ ایک تختی لکھتے ہیں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن حسین نے تختی لکھا اور لکھنے کے بعد بارگاہ رسالت میں لے کر کے ہاں حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو گئے عرض کرتے ابا ہمارے خط کو ذرا ملاحظہ فرمائیے علی کائنات نے دیکھا بعد حضرت علی فرماتے ہیں وہ تمہارے دونوں کے خط کا فیصلہ تمہاری ماں کرائیں گی اپنی ماں کے پاس لے کر کے جاؤ حضرت خاتون جنت کے پاس لے کر کے چلے آئے حضرت علی سوچتے ہیں کہ اگر کہہ دوں حسن کا خط ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہو جائے گی اور کہہ دوں حسین کا خط ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہو جائے گی ماں نے دیکھا تو ماں کو تو بچوں سے پیار ہوتا ہی ہے خاتون جنت کو کب کس کی دل شکنی منظور ہے حضرت خاتون جنت نے فرمایا شہزادو تم اپنے نانا کے پاس لے کر کے چلے جاؤ مختار دو جہاں تشریف فرما ہے حضرت علی تمام مسئلوں کو حل فرمایا کرتے تھے کوئی بھی پیچیدہ مسئلہ یا حساب ہوتا حضرت علی کی بارگاہ میں جاتا اس کو وہ حل کر دیا کرتے تھے لیکن آج اپنے بچوں کے خط کا معاملہ ماں پر ان کے چھوڑ دیا اور خاتون جنت نے نانا جان کے پاس بھیج دیا یہ مختار دو جہاں ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سب کا فیصلہ فرمانے والے یہ ہیں علیکم الفاتحہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کروں گا اس کا فیصلہ جبریل جبریل کریں گے حضرت علیہ السلام حاضر آ گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کے خط کو ہم نے دیکھا آپ نے دیکھا علی نے دیکھا فاطمہ نے دیکھا کسی نے فیصلہ نہیں کیا یا رسول اللہ میں ان کا فیصلہ کیسے کروں گا ان کا فیصلہ رب تعلی فرمائے گا رب تعلی کے حضور سے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک سیب ملا حکم خدا بندی ہوا جبریل اس سیب کو دونوں تختیوں پر اچھال دو حضرت جبریل اچھالتے ہیں سیب دونوں تختیوں پر کس انداز سے گرتا ہے کہ درمیان ہی میں آدھا ٹکڑا ہو گیا ایک حصہ سیب کا ایک تختی پر آ جاتا ہے اور دوسرا حصہ سیب کا دوسری تختی پر آ جاتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے دونوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے دونوں کی تحریکیں ایک ہیں دونوں کا مشن ایک ہے دونوں کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں ایک ہے دونوں کا درجہ <clears throat> ایک ہے کسی کی کوئی دل شکنی نہیں ہو رہی ہے یہ حضرت امام حسن حسین ہیں جن کی تحریر کا فیصلہ رب کی طرف سے ہو رہا ہے اور پتہ لگانا چاہتے ہو امام حسن و حسین کون ہیں سنو پیارے ایک گرجا گھر میں ایک پتھر ملا تھا ایک ہزار برس پہلے کا پتھر تھا وہ سرکار کی پیدائش سے اس پتھر پر لکھا ہوا تھا اور قتل حسین شفا جدی یومل حسابی کیا امام حسین کے قتل کرنے والے لوگ قیامت کے دن آپ کے جد امجد نبی کریم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا نبی ان کی شفاعت نہیں کریں گے ارے پیارے جب میرے سرکار شفاعت نہیں کریں گے تو تمہیں جنت کون دلائے گا کس کے بلبوتے پر تم جنت لے ہوئے کیا تم اپنے عمل خیر کی بنیاد پر جنت لو گے نہیں نہیں جنت تو نبی کے صدقہ میں مل رہی ہے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ کی ہے جنت حسین کے نانا کی ہے حسین کے نانا جس کو جنت عطا فرما فرمائیں گے وہی جنت پائے گا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہ دونوں شہزادے آپس میں کشتی لڑ رہے ہیں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے بچے آپس میں بیٹھتے ہیں کبھی اگر دونوں ہم عمر ہیں تو کس طرح سے لڑتے رہتے ہیں آقا کریم دیکھتے ہیں مسکرا پڑے سرکار فرماتے ہیں حسن پکڑ لو حسن پکڑ لو تب تک حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا بھی آ گئی عرض کرتی ہیں ابا حضور آپ دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھ رہے ہیں دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ حسن پکڑ لو پکڑ لو حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کی ہمت بڑھائی جاتی ہے تو آقائے کریم فرماتے ہیں فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی ہو جبریل آئے ہیں جبریل حسین کو کہتے ہیں حسین پکڑ لو تو میں نے حسن کو کہا کہ حسین کو پکڑ لو اللہ اللہ جس کی کشتی کا حال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک طرف سے کہیں حسین حسن کو پکڑو اور ایک طرف سے میرے سرکار فرمائے حسن حسین کو پکڑو <clears throat> یہ حضرت امام حسن و حسین کا وقار ہے آپ ذرا قربان جائیے ان دونوں پر <clears throat> ان دونوں شہزادوں کو صحابہ بھی کتنا چاہا کرتے تھے ہر صحابی ان کا لحاظ کیا کرتے تھے چنانچہ سات سال کی عمر حضرت امام حسن کی ہے جب میرے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ساڑھے چھ برس کی عمر حضرت امام حسین کی ہے جب میرے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے سات سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے مگر سات سال کی عمر میں بھی تیرہ حدیثیں حضرت امام حسن سے مروی ہیں حضرت امام حسن نے بھی سرکار کی حدیثوں کو بیان کیا ہے قوت حافظہ کا معاملہ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے سات سال کے بچے کا معاملہ کیا ہوتا ہے مگر یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی روایت کردہ حدیث کو محدثین لے رہے ہیں اور ان کو سکہ مان رہے ہیں حضرت امام حسن کی روایت کردہ حدیث پر کوئی جرح تعبیل نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ نماز رسول ہیں ان کی پرورش نبی کے گود میں ہو رہی ہے حضرت خاتون جنت کا یہ دودھ پی رہے ہیں مولا کائنات کے گود میں ان کی تربیت ہو رہی ہے حضرت امام حسن حسین کا وقار وہ ہے حضرت امام حسن حسین کا مرتبہ یہ ہے اس لیے امام حسن اور امام حسین کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے پیارے بس معاملہ صرف یہی ہے حسین سے محبت کرو امام حسن سے محبت کرو ان کی تحریک کو زندہ رکھو ان کی تقریر کو زندہ رکھو ان کے مشن کو زندہ رکھو ان کے کارناموں کو زندہ رکھو حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار کرتے ہیں ان دونوں بھائیوں میں کتنی محبت ہے اللہ اللہ بہت ہی محبت سے پیش آیا کرتے ہیں حضرت امام حسن حسین اور بھی بھائی تھے جب حضرت خاتون جنت کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور شادیاں کی انہیں سے حضرت محمد بن حنفیہ ہیں انہیں سے حضرت عباس علم بردار ہیں انہیں سے ایک بیٹے حضرت عبد الرحمان ہیں ایک حضرت عبداللہ ہیں ایک حضرت اکبر ہیں اس طرح سے کئی شہزادوں کا نام آتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں اور امامین کریمین کے بھائی ہیں ان تمام لوگوں کو کس طرح سے محبت ہے اور کس طرح سے پیار ہے جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب مدینہ شریف میں ہیں کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ امیر معاویہ اس دنیا سے چلے گئے امیر معاویہ انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا اور جیسے تخت پر بیٹھا تو اس نے فوراً مدینہ شریف کے گورنر ولید ابن اقبا کے نام ایک خط لکھ کر کے بھیجا اور کہا کہ فوراً تم عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عمر اور عبد الرحمان ابن ابو بکار اور حسین ابن علی ان تمام لوگوں سے جلدی سے جلدی بیت لے لو اور تاخیر نہ کرنا اگر یہ ہماری بیت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر ہماری بیت میں انکار کرتے ہیں تو ان سب کو قتل کر دینا چنانچہ وہاں سے قاصد روانہ ہو گیا مدینہ طیبہ میں آ کر کے گورنر کو خط دیا گورنر نے مدینہ میں اطلاع بھجوائی کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بڑا افسوس ہوا سبوں نے للہ و الیہ راجعون پڑھا حضرت امام علی مقام کو رات ہی میں گورنر مدینہ نے گورنر ہاؤس میں طلب کیا امام علی مقام اپنے کئی جوانوں کے ساتھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے جوانوں سے کہ تم سب کے سب ایک کام کرنا کہ یہی دروازے پر رہنا میں اندر جاتا ہوں تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میری آواز بلند ہوگی تو تم سب کے سب اندر آ جانا اور میری آواز نہ بلند بند ہوگی تو تمہیں اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی معاملہ ضرور ہے جو رات کی تاریخی میں مجھ کو مدینہ کے گورنر نے طلب کیا ہے چنانچہ آپ پہنچ گئے اب جب آپ پہنچے تو اقبا ولید اقبا بہت ہی نیک خصلت گورنر تھا حضرت امام حسین کی تعظیم کیا اور سب سے اونچی جگہ پر آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیا امام علی مقام بیٹھ گئے اس نے کہا امام یہ دیکھیے آئے ہوئے ہیں امیر المومنین امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا یہ قاصد خط لے کر کے آیا ہے ان کی جگہ پر یزید تخت نشین ہوا ہے یزید کی بیت کے لیے مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے امام علی مقام نے حضرت امیر معاویہ پر ان للہ ہے لہراجی اون پڑھا افسوس کیا مفرت کی دعا مانگی اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو تم مجھے کو تنہا کے کے بیت لیے کہہ رہے ہو سارے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بلاؤ فلا کو بلاؤ سب کے سب آ جائیں جب سب کے سب آ جائیں گے ان کے سامنے ساری باتیں رکھنا پھر جب سب لوگ بیت کریں گے تب معاملہ سامنے حل ہوگا حضرت امام علی مقام یہ کہہ کر کے اٹھ کر کے جانے لگے جیسے آپ جانے لگے تب تک مروان وہیں بیٹھا ہوا تھا جو حضرت عثمان غنی کے دور سے شرارت کرتا آیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے بعد حکم کو جب دیکھا تو حکم پر لانت بھیجی تھی سرکار نے اور ارشاد فرمایا تھا اس مروان کو بھی دیکھ کر کے یہ مروان پیدا ہوا اور جب سرکار کے سامنے لایا گیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ گرگٹ ہے گرگٹ کا بچہ ہے آقا قریب نے اس کو گرگٹ فرمایا تھا مروان کو یہ بڑا شاطر تھا باپ بدماش تھا بہت لگائی پھسائی کرنے والا شریر تھا چنانچہ مروان بیٹھا ہوا تھا مروان نے گورنر گورنر سے کہا کہ گورنر اب تو حسین ابن علی تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے ہیں یہ بڑا اچھا تھا تم ایسے وقت میں اگر ان سے لیتے یا انکار کر دیتے تو قتل کرنے کا بھی موقع تھا تب تک امام حسین گھوم پڑے اور آپ نے فرمایا نادان تو میرے قتل کرنے کے لیے سوچ رہا ہے مجھ کو قتل کر کے تو پناہ پائے گا ولید ابن اقبا نے کہا کہ نہیں میں آپ سے کوئی تعارض نہیں کروں گا ولید نے کہا اسی وقت مجھے معذول کر دیا جائے اور ہزاروں دولت اور نہ جانے کتنے درہم و دینار لا کر کے میرے قدموں میں ڈالے جائیں تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ میں اہل بیت اتہار کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگو اور اپنی آکمت کو برباد کرو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے مروان کو بہت سخت جواب دیا مروان جواب پایا خاموش رہا حضرت امام علی مقام مدینہ طیبہ میں اپنے گھر گئے اور جانے کے بعد کئی لوگوں کو اکٹھا بلایا اور بلانے کے بعد بتایا کہ حالات بگڑ گئے معاملہ اس طرح کا پہنچ گیا ہے یزید امیر المومنین امام المسلمین بن بیٹھا ہے اب وہ کوئی نہ کوئی حرکت ضرور کرے گا اور بہت خطرناک حرکت کرے گا اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مدینہ طیبہ سے میں کچھ کر جاؤں اسی لیے ہمارے علیسی میں ہمارے لیے آفیت ہے اطمینان ہے چنانچہ حضرت امام علی مقام نے مدینہ طیبہ سے مکت المکرمہ جانے کی مکمل تیاری کرنی شروع کر دی اپنے دوست احباب کو اطلاع دے دیا مدینہ طیبہ جانے کی تیاری مکمل ہو گئی سارے گھر والے تیار ہو گئے بال بچے تیار ہو گئے اور جو کنبا قبیلہ کے لوگ جانے والے تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے ایک مختصر سا قافلہ مکت المکرمہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے طے پایا کہ آج رات میں یہاں سے مکہ سے ہم سب لوگ رم مدینہ سے ہم سب لوگ مکہ روانہ ہو جائیں تاریخ شابان کے مہینے کی بتائی جا رہی ہے کہ شابان کا مہینہ تھا غالباً پندرہ شابان کا مہینہ تھا حضرت امام علی مقام اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کے چاند نکلا ہوا تھا چاندنی پہلی تھی اور پچھلے پہر میں مدینہ طیبہ کو کوش کرنے کا حکم دے دیا لیکن کوش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے رو رو کر کے امام علی وقام سلام عرض کرتے ہیں نانا جان کے قبر انور سے لپٹ جاتے ہیں وہ مدینہ طیبہ جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سارے لوگ آرزو کرتے ہیں جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب کی تمنا ہوتی ہے جس مدینہ طیبہ میں رہنے کے لیے سب خواہاں ہوتے ہیں لیکن آج یہی مدینہ طیبہ ہے جس کو حضرت امام علی مقام چھوڑ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے لپٹ لپٹ کر کے روتے رہے تب تک آنکھ لگ گئی خواب دیکھ رہے ہیں کہ نانا جان تشریف فرما ہیں اور میرے سینے پر دستے نبوت رکھ کر کے صبر کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ عاطل حسین صبر واجرا اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما میرے حسین کو اجر عطا فرما آنکھ کھل گئی آنکھیں سامن بھادوں کی طرح برس رہی ہیں روزے رسول سے لپٹ لپٹ لپٹ کر کے نانا جان کو سلام عرض کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام سلام عرض کرنے کے بعد روزے رسول سے چلے اور قافلہ میں آئے حضرت امام علی مقام نے اپنی بیٹی سوگرا کو چھوڑ دیا تھا اور سکینہ کو لے لیا تھا اور دوسرے کچھ لوگ چھوٹ گئے تھے اور کچھ لوگوں کو لیا تھا یہ نورانی قافلہ مدینہ طیبہ سے مکت المکرمہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے مکت المکرمہ یہ آ کر کے پہنچے جب مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے بڑا استقبال کیا حرم شریف میں سب سے پہلے آپ تشریف لے گئے سارے لوگ ملنے کے لیے آنے لگے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں رہتے ہیں تمام لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے سارے لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں بڑے بڑے صحابہ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں کہ نواز رسول اللہ مکہ میں آئے ہیں سنان چراوی کا بیان یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام تین مہینہ تک مدینہ سے آ کر کے مکہ میں رہ گئے آپ نے کوئی ذکر تذکرہ نہیں کیا نہ یزید کے تعلق سے کوئی بات ہوئی بڑے خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ گزرتا رہا حضرت امام علی مقام مکت المکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کوفیوں کی حرکت اب ذرا ملاحظہ فرمائیے کوفیوں نے دیکھا کہ جب یزید امیر المومنین بن بیٹھا ہے تو ان تمام کوفیوں نے اکٹھا مجمع بٹورا اور کمیٹی کرنے کے بعد آپس میں طے کیا کہ دیکھو ہم سب کے سب شیان علی ہیں حضرت علی کے چاہنے والے ہیں امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امیر معاویہ کے بعد اب حضرت <clears throat> حضرت امام حسن حسن کا بھی انتقال ہو گیا تو امام حسین کو خلیفہ بننا چاہیے امام حسین موجود ہیں اس لیے یزید خلیفہ بن بیٹھا ہے تو ہم سب لوگ عہد و پیمان کریں اور جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ہم سب لوگ اپنا امام امام علی مقام حضرت امام حسین کو مانیں چنانچہ اس میں سے تین جو بڑے بڑے سردار تھے ان لوگوں نے وہیں ایک عرضی لکھی اور عرضی لکھنے کے بعد دو قاصد کو مکہ بڑا روانہ کر دیا وہ دونوں مکہ آ کر کے پہنچے اور سیدھے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں گئے عرضی پیش پیش کر دیا اس میں لکھا ہوا تھا ہم کوفہ والوں کی جانب سے ابن رسول اللہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش ہے اس کے بعد وہ سارے لوگ اپنا لکھے تھے کہ تشریف لائیے ہم آپ پر جان و مال سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں ہم کو فاسق و فاجر کے ہاتھ میں آپ نہ چھوڑیے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے دیجیے حضرت امام علی مقام نے وہ عرضی دوسرے صحابہ کو پیش کی تو وہ سب کے سب آ گئے جس میں تمام بڑے بڑے حضرت ابو سعید خدری جیسے صحابی موجود تھے ان لوگوں نے کہا ابن رسول رسول اللہ سن لیجئے آپ قطان تشریف نہ لے جائیے کوفا والے غدار ہیں ان کی بدہدی بہت مشہور ہے آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی مکرمہ میں رہیے کوفا آباد کیسے ہوا اس کی بھی تاریخ ذرا سنتے چلیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوفا کو آباد کیا جب قادسیہ کو جب مدائن کو فتح کیا اور مدائن فتح کرنے کے بعد کاشدیا کو قادسیہ کو اپنا دار السلطنت بنایا تو قادسیہ کی آب و ہوا اچھی نہیں تھی اس لیے قادسیہ کے بجائے کوفا کو تعمیر کروایا اور کوفا میں اپنی فوج کو لے کر کے ٹھہرے اور تمام لوگ آ کر کے آباد ہو گئے تو حضرت سعد سعد بن وقاص نے کو آباد آباد کروایا تھا اس طرح سے شہر ہوا یہ کون حضرت بن وقاص ہیں یہ اشرع مبشرہ میں سے ہیں ان دس صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی اور یہ حضرت سعد بن وقاص ہیں جن کا لڑکا امر سعد ہے جس نے پہلا تیر کربلا کے میدان میں امام پر چلایا تھا باپ کی قسمت ملاحظہ فرمائیے اور بیٹے کی قسمت ملاحظہ کرتے چلیے باپ کیسا جہن جنتی ہے اور جنتیوں کے جھرمٹ پہ رہنے والا ہے اور بیٹا کس طرح شکی القلب ہے یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے پیارے یہی وجہ تو ہے کہ ابو جہل کو دیکھو حضرت اکرما کو دیکھو سعد بن وقاص کو دیکھو امر بن سعد کو دیکھو حضرت خالد کو دیکھو ولید کو دیکھو ولید وہ ہے جس کے تعلق سے قرآن میں دس آیتیں نازل ہوئی ہیں اور دس عیب اس کے بیان کیے گئے ہیں مگر انہی کے بیٹے حضرت خالد ہیں جو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں میرے آقا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے انگور کا ایک گچھا دیکھا جس پر ابو جہل کا نام لکھا ہوا تھا صحابہ سے جب سرکار نے فرمایا تو صحابہ تعجب میں پڑ گئے جب حضرت اکرما ابو جہل کے لڑکے ایمان لائے آقا نے فرمایا یہ دیکھو جو میں نے کہا تھا کہ انگور کے گچھے پر ابو جہل کا نام لکھا ہے یہ اکرما ہے آپ ذرا دیکھتے چلیے پیارے چنانچہ اس طرح سے کوفہ آباد کیا گیا تھا صحابہ نے روکا کہا ابن رسول اللہ آپ کو کوفہ جانے کی اجازت ہم لوگ تو نہیں دیں گے قطان جانے کی ضرورت نہیں ہے حضرت امام علی مقام کے پاس تین دن کے اندر اندر کوفہ سے لگاتار ڈیڑھ سو خطوط آ کر کے پہنچ گئے ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی ہاں۔ حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرما کی بتاؤ اب کون سی صورت ہے یہیں پر شرعی مسئلے کے نقطے کو سمجھتے چلیے اگر امام علی مقام کوفہ نہ آتے اور کوفا والوں نے لکھ لکھ کر کے کہا تھا کہ ہم کو بد چلن اور فاسق و تاجر امام کے کے ساتھ نہ چھوڑیے اس ہاتھ میں ہمارا ہاتھ نہ جانے دیجیے امام نہ جاتے کوفا تو قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے عذر ہوتا اے میرے پروردگار ہم نے تیرے نیک بندے حسین ابن علی کو آواز دی تھی مگر انہوں نے اے میرے اللہ ہم کو فاسق و تاجر کے ہاتھ پر چھوڑ دیا تھا تو امام علی مقام جواب کیا دیتے حضرت امام علی مقام نے صحابہ سے مشورہ لیا اور آپ نے فرمایا شرعی نقطۂ نظر سے ہم کو بتاؤ کہ کوفہ جاؤں کی نہیں تو صحابہ فرماتے ہیں شرعی نقطۂ نظر سے تو آپ کو کوفہ جانا ضروری ہے لیکن مصالحات اور حالات کا تقاضا یہی ہے کہ ابن رسول اللہ آپ نہ جائیے آپ کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے چنانچہ پایا کہ آپ پہلے نہ جائیے اور جانے سے پہلے پہلے اپنا کوئی نائب بنا کر کے آپ بھیج دیجیے کی سرزمین پر آپ کا کوئی نائب جائے وہاں کے جیسے حالات ہوں ان حالات کو تحریر کرے اور وہاں سے لکھ کر کے بھیجے چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمازے کی عظمت دیکھیے حضرت امام علی مقام نے تمام لوگوں کو منتخب کرتے ہوئے آپ کی نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل کی طرف کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی ہیں حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں ہیں آج جو لوگ کہتے ہیں کہ امیر ماویہ نے علی سے دشمنی کی ہے سنو پیارے ایک مرتبہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خرچہ نہیں رہ گیا تو انہوں نے حضرت علی سے مانگا کہ میری کچھ مدد کیجیے حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کیا میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں کہا چلے جاؤ جب حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس پہنچے ہیں تو امیر معاویہ نے اتنا نظرانہ پیش کیا اتنا نظرانہ پیش کیا کہ حضرت عقیل کو پھر اخراجات کی کمی نہیں اللہ صاحب کرام کی آپس میں وہی حضرت عقیل علی کے بھائی ہیں جن کے شہزادے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا حضرت مسلم کو آپ نے بلایا فرمایا بھائی ایسا کرو کہ آپ کوفا چلے جاؤ اور کوفا جس طرح کے حالات ہو اس طرح کے حالات کا جائزہ لے کر کے آپ وہاں سے تحریر بھیجو یا قاصد بھیجو ہم آنے کے لیے تیار رہیں گے حضرت امام مسلم راضی ہو گئے حضرت امام مسلم جب تیاری کرنے لگے کوفا آنے کے لیے تو آپ آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے یہ دونوں شہزادے آ کر کے حاضر ہوئے ابا ہم بھی کوفہ چلیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے فرمایا مسلم ان شہزادوں کو لے لو تمہاری طبیعت بھی مچلتی رہے گی اور تم اکتاؤ گے نہیں چنانچہ محمد اور ابراہیم یہ دونوں شہزادے ہیں اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت مسلم بن عقیل نے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور یہ مکت المکرمہ سے چل کر کے کوفہ آئے پہنچے جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں تو مختار سختی کے گھر آپ کا قیام ہوا سارے کوفا والے آ رہے ہیں کوئی قدم کا بوسا لے رہا ہے کوئی ہاتھ کا بوسا لے رہا ہے کوئی نذرانہ لا کر کے پیش کر رہا ہے شہزادوں کو دوسرے لوگ اٹھا لے گئے اور ان کا پاؤں دھو دھو کر کے اپنے مکانوں میں چھڑک رہے ہیں یہ رسول اللہ کی اولاد ہیں یہ علی کے گھرانے والے ہیں اس طرح سے خدمت کر رہے ہیں چنانچہ تین دن کے اندر اندر بارہ ہزار کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیت کر لیا جب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیت کیا اور آپ نے حالات کو سازگار دیکھا تو حضرت امام حسین کو خط لکھا اور لکھ کر کے قاصد کو روانہ کر دیا ادھر کوفہ سے مدینہ طیبہ قاصد روانہ ہوتا ہے اور ادھر ذرا حالات دیکھو تقدیر الہی ملاحظہ کرو ادھر حالات مدینہ کوفہ کے کس طرح سے بگڑتے ہیں اس طرح اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے جو بڑے ہی اچھے تھے اور نیک تھے اہل بیت رسول اللہ سے ان کو بڑی محبت تھی ایک اموی تھا وہ آ کر کے پہنچا اور اس نے کہا او بن بشیر تم کوفہ کے گورنر ہو مسلم بن عقیل آ کر کے امیر المومنین یزید کے تعلق سے بیت لے رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں اختلاف کی بوجھ رہے رہے ہو ہو آپ کوئی کنٹرول نہیں کر گورنر نے نے کہا میں بہت کنٹرول کیا میں نے جمعہ میں اعلان کر دیا کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر لوگ ہاتھ دے رہے ہو تو یزید کو پتا چلے گا تو یزید خروش کرے گا اس کی فوج آئے گی ہمیں سخت کارروائی کرنی پڑے گی کہا پھر کیوں نہیں مسلم بن عقیل مان رہے ہیں تو نومان بن بشیر نے کہا سنو میں صرف بتانا جانتا ہوں ہم اس پر عمل نہیں کروائیں گے ہم اہل بیت رسول اللہ کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کریں گے ہماری گورنری رہے یا خاک میں مل جائے ہاں۔ اس کی اطلاع اس نے یزید کو دے دی اور جب یزید کو دی تو یزید نے میٹنگ بلائی میٹنگ بلانے کے بعد تمام لوگوں سے یزید نے فیصلہ لیا اور فیصلہ ان لوگوں میں ایسے ایسے خدیث النفس لوگ موجود تھے کہ بہت غلط مشورہ یزید کو دینے لگے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر ہیں بڑے نرم طبیعت کے ہیں ہیں وہ کسی پر کوئی سختی اس طرح کی نہیں کر سکتے ہیں تب کیا کیا جائے ان کی جگہ پر کور گورنر بھیجا جائے سارے گورنروں کا جائزہ لیا گیا تو یہ ہوا کہ سب سے گورنروں میں سخت گورنر ابن زیاد ہے جو رائے کا گورنر ہے اور بسرا کی گورنری جس کو ملی ہوئی ہے اس کو بھیجا جائے وہ بڑا سخت ہے وہ سارا کام کر ڈالے گا یزید نے ابن زیاد کو بلایا اور کہا سنو تم کو کوفہ کا گورنر بنایا جا رہا ہے تم کوفہ چلے جاؤ اور بسرا کس کو کر دیں کہا اپنے بھائی کو کر دو چنانچہ اس نے اپنے بھائی عثمان کو کر دیا اور یہ خود گورنر بن کر کے اور نعمان بن بشور کا بشیر کا معذولی نامہ لے کر کے کوفا کی طرف روانہ ہو گیا ادھر قاصد مکہ آ رہا ہے اور ادھر دمشق سے یہ ابن زیاد مردود کوفہ کی طرف آ رہا ہے جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا تو ذرا اس کی چالا کی دیکھو ادھر بات مشہور ہو گئی تھی کہ ابن رسول اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قاصد بھیج دیا گیا ہے اب جلد وہ تشریف لانے والے ہیں کوفہ اس کا معاملہ یہ ہوا ظالم کا کہ جب یہ کوفہ کے قریب پہنچا رات ہونے لگی تو اپنے اور تمام لشکر والوں کو ٹھہرا دیا کہا ٹھہر جاؤ اور تیس آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا کہا ہم آگے ہوتے ہیں سب لوگ پیچھے ہو جاؤ اور اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا جب رات تھوڑی بڑھی اور چہرہ چھپنے لگا تو یہ حجاز کے راستے سے جو مکہ سے کوفا راستہ آیا تھا اس راستے سے کوفا میں داخل ہوا والے انتظار کر ہی رہے تھے کسی نے کہہ دیا کہ آ گئے اتنے میں سب لوگ اپنے اپنے مکان سے نکل پڑے اور ابن رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگانے لگے <clears throat> مبارکباد پیش کرنے لگے اہلن سہلن کہنے لگے ابن زیاد نے اندازہ لگا لیا کہ حسین ابن علی سے ان لوگوں کو بڑی محبت ہے جب رات راستہ چلنا دشوار ہو گیا تو اس نے اپنے ایک آدمی سے اشارہ کیا کہ کہہ دو کہ یہ ابن زیاد گورنر آیا ہوا ہے جیسے اعلان ہوا کہ یہ ابن زیاد گورنر ہے تب تک لوگ پیچھے ہٹنے لگے اور افسوس کرنے لگے اب یہ گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ چکا تھا دروازہ کھول دیا گیا گورنر ہاؤس میں جا کر کے یہ پہنچا نعمان بن بشیر کے آئے اور خاطر و مدارات کی جس طرح سے حکومت کا معاملہ ہوتا ہے پھر یہ سب لوگ بیٹھے آپس میں بات ہونے لگی نعمان بن بشیر سے اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں ہاں آئے ہیں کہاں ہے کچھ پتا ہے کچھ پتا نہیں ہے ہاں وہ بیت لوگوں کی کر رہے ہیں تم نے کوئی کارروائی کی میں نے کارروائی کی لیکن رکے نہیں پھر تم نے سخت کارروائی کیوں نہیں کی اہل بیت رسول اللہ ہے میں ان پر کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا کہا یہ لو اپنا معذولی نامہ لو انہوں نے معذولی نامہ لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا نعمان بن بشیر ہٹ گئے اور ابن زیاد اب یہ تخت پر بیٹھا اور گورنر کی حیثیت سے اب یہ اعلان کرنے لگا سب سے پہلے اس نے سویرے سویرے کوفہ کے بڑے بڑے سربراہ لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلانے کے بعد حکومت کی طرف سے انعام و اکرام کی لالچ دیا اور ساری باتیں بتایا اور جب دیکھ لیا کہ یہ بکاؤ لوگ ہیں تب اس نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں ذرا ان کا پتہ لگایا جائے اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے گھر تھے یہ ہانی بڑے اچھے تھے اور بہت ہی عبادت گزار تھے ان کے گھر حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے مختار سختی کے گھر سے چلے آئے تھے چنانچہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کیسے بلایا گیا حضرت ہانی کے گھر سے پتہ لگا کر کے ایک بہت بڑا چالاک جاسوس ابن زیاد رکھے ہوئے تھا یہ جاسوس تین دن تک جاسوسی کرتا رہا یہ مسجد میں گیا پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھتا رہتا ہے یہ سارے نمازیوں کو دیکھنے کے بعد گیا وہیں قریب بیٹھ گیا اور کہا بابا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں باہر سے آیا ہوں سنا ہوں کہ اس شہر میں مسلم مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں تو مجھ کو ان کا پتہ لگانا ہے ان سے ملنا چاہتا ہوں ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں ان کا غلام ہوں حضرت ہانی نے اس کا چہرہ دیکھا دیکھنے کے بعد کہا آخر یہ تو بتاؤ تم مجھ ہی سے کیوں پوچھ رہے ہو اور تمام نمازی ان سے کیوں نہیں پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے کو میں نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے ہم کو اندازہ لگا کہ آپ ضرور اہل بیت اتہار سے محبت کرتے ہوں گے تب تک ہانی کا ایمانی جوش ابل پڑا انہوں نے کہہ دیا ہاں ہاں مجھے اہل بیت رسول اللہ سے بڑی محبت محبت ہے تم بھی انہی کے غلام ہو ہاں میں بھی انہی کا غلام ہوں کاٹ ٹھہرو میرے ہی گھر ہیں مگر کسی سے بتانا نہیں چنانچہ لے کر کے گیا اور حضرت امام مسلم سے لے کر کے گئے اور حضرت امام مسلم سے ملوائے وہ امام مسلم سے بیت ہوا ان کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا اور تین دن تک یہ جاسوس آتا جاتا رہا جب پتا لگا لیا کہ کوفہ لوگ کس انداز سے آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں تب جا کر کے ابن زیاد کو بتایا کہ ہانی کے گھر میں مسلم ہیں اور اس اس طرح کا معاملہ ہے اتنے لوگ بیت کر چکے ہیں اور اس انداز سے پیش آ رہے ہیں سارا راز جب اس نے دے دیا تو ابن زیاد نے حضرت ہانی کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا ہانی تم تو میرے دوست ہو پہلے سے بھی ابن زیاد سے ان کا تعلق رہا اس لیے حضرت ہانی بے تکلفی میں چلے گئے اندر کوئی بات کے لیے وہ ڈرے نہیں جب ہانی سے پوچھا گیا تو ہانی نے تو پہلے انکار کیا ابن زیاد نے کہا اب میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا پتا چلا ہے کہ آپ ہی کے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں تو حضرت ہانی نے کہا کیا تم ان کو قتل کرو گے کہاں ہاں کہا تم قتل کرنے کے لیے دوں گا نہیں کہا تو تمہیں قتل کر دوں گا کہاں تمہارے قریب بھی تلواریں چمکیں گی بات اس طرح سے جب سخت ہونے لگی تو گورنر یعنی ابن زیاد نے چھڑی لے کر کے حضرت ہانی ہانی کے سر میں مارا حضرت کی چیخ بلند ہوئی آواز باہر پہنچی تو سارے لوگ نکل آئے اور ان کے قبیلے کے لوگ نکل آئے سب تلواریں لے کر کے اور گورنر ہاؤس کو گھیر لیا اس وقت حضرت ہانی اگر اشارہ کر دیتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی اور ابن زیاد کا بھی پتا نہ چلتا اور وہی فوج پھر ایک فوج کے شکل میں دمش تک بھی حملہ آور ہوتی اور نقشہ کچھ دوسرا ہی ہوتا لیکن الہی الہی کچھ کچھ اور اور ہے ہے ارادے چنانچہ حضرت ہانی کو اس نے وہی قید کر لیا اور جب سارے لوگ آئے تو حضرت قاضی سورہ بیٹھے ہوئے تھے قاضی سورہ کو کہا کہ جا کر کے تم باہر اعلان کر دو کہ ہانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے قاضی سورہ نے سوچا کہ اب میں چل کر کے باہر اعلان کر دوں گا کہ ہانی کو مارا ہی ابن زیاد نے لیکن ابن زیاد نے ایک جاسوس کو ان کے ساتھ کر دیا اب جب جاسوس ساتھ میں رہا حضرت قاضی شرح گئے اور اعلان کرنے لگے تو دیکھا کہ جاسوس بھی ہے یہ جا کر کے ابن زیاد سے بتا دے گا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہانی مسلحت کی بنیاد پر اندر قید کر لیے گئے ہیں وہ زندہ ہیں مرے نہیں ہیں بس اتنا کہہ کر کے قاضی صاحب چلے آئے اب آپ کے خاندان والے چلے گئے قبیلے کے لوگ چلے گئے دوست احباب چلے گئے سب چلے گئے اللہ اکبر جب لوگ تتر بتر ہو گئے مغرب کی نماز پڑھنے کرنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل مسجد میں گئے آپ گئے تو صرف آپ کے ساتھ پانچ سو لوگ تھے اور جب نماز پڑھ کر کے آپ بائیں سائٹ سلام پھیرتے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ کوئی پیچھے نہیں ہے حضرت امام مسلم مسجد میں عبادت کرتے رہے تھوڑی دیر تک رہے اور اس کے بعد کچھ مسلحت کی بنیاد پر وہاں سے نکل پڑے آپ آئے تو ادھر ادھر چل رہے ہیں ایک دروازہ پر پہنچے تو ایک بوڑھی بیٹھی ہوئی تھی آپ نے فرمایا ایک خاتون کیا تم مجھ کو پانی پلا سکتی ہو اس خاتون نے کہا مسافر ہو کہا ہاں کہا اچھا پانی پی لو آپ کو پانی پیش کیا پانی دیا بیٹھ کر کے آپ پانی پی لیتے ہیں آپ پانی پی کر کے بیٹھے رہے خاتون بول پڑی اب آپ جاتے کیوں نہیں مگر آپ پھر کچھ نہیں بولے پھر اس عورت نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہیں پھر آپ کچھ نہیں بولے جب تیسری بار اس عورت نے کہا کہ آپ جاتے کہ نہیں اس کا نام توا تھا مائی توا نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے ہیں تب حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے خاتون میں کہاں جاؤں میرا اس شہر میں گھر کہاں ہے میں ایک مسافر ہوں تب تک عورت چونک گئی اس نے کہا مسافر ہیں کہا ہاں کہا آپ ہی تو مسلم بن عقیل نہیں ہیں کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں وہ بھی اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرتی تھی بوڑھی خاتون نے کہا آؤ آؤ میرے آقا اندر آ جاؤ گھر کے گھر کے اندر کیا کھانا پیش کیا انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس نے کہا حضور جو میرے لائق ہو آپ بتائیں چنانچہ اس طرح سے وہ خاطر مدارت کرنے لگی اس کا ایک لڑکا تھا جو حکومت میں ادھر ادھر لابا ابالی کی بنیاد پر گھوما کرتا تھا آ کر کے پہنچا تو بوڑھی ماں نے بتایا کہا بیٹا دیکھو یہ تمہارے گھر کی خوش قسمتی ہے یہ تمہارے گھر مسلم دن عقیل آ گئے ہیں ان کی خدمت کرو اپنی دنیا اور اپنے دین کو کو کو کو دونوں بنا لو اس اس نے کہا کہا ٹھیک ہے ماں راز ظاہر نہ کرنا حکومت کے کارندے ان تلاش رہے ہیں اس نے اپنی ماں سے تو وعدہ کیا ماں میں ظاہر نہیں کروں گا لیکن وہ اتنا بڑا شرابی کبابی ظالم لا ابالی قسم کا نوجوان تھا کہ جیسے صبح کا سفیدہ پھیلا وہ جا کر کے شہر کوتوال محمد ابن اشاد سے بتا دیا کہ ہمارے گھر میں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں محمد ابن اساس نے ابن زیاد کو اطلاع دی گورنر نے آرڈر دے دیا کہ فوج لے کر کے اس عورت کا گھر گھیر لو فوج کو لے کر کے حضرت مسلم بن عقیل کی گھیرائی کر دی گئی جب حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرا گیا اور لوگوں نے کہا مسلم بن عقیل نکلو تو آپ نے بھی اپنی تلوار میان سے نکال لی تلوار چلنے لگی ابن بکیر ایک ظالم تھا وہ حضرت امام مسلم پر تلوار کا وار کرنے لگا امام مسلم نے بھی اپنی تلوار کو سونت لیا تو ان تمام یزیدیوں کو پیچھے ڈھکیل دیا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی حضرت امام مسلم کے تلوار کے بار کو روک سکیں مورخ بیان کرتا ہے تو ہے چھت پر چڑھ گئے اور چھت کے اوپر سے یہ آگ جلا جلا کر کے پھینکنے لگے پتھر مارنے لگے مگر پھر بھی حضرت مسلم بن عقیل پر یہ قابو نہ پا سکے حضرت مسلم بن عقیل پر پتھر کئی لگے اور کئی تلواریں لگی آپ کچھ پریشان سے ہوئے اور جسمانی کمزوری ہوئی خون زیادہ بہ گیا تو دیوار کا ٹیک لگے لے کر کے کھڑے ہوئے تب تک یہ سپاہی کود پڑے اور یہ لوگ جب قریب آئے تو پھر آپ نے تلوار اٹھائی تب تک محمد ابن اشاس نے کہا مسلم بن عقیل ہماری طرف سے تمہارے لیے امان ہے ہماری طرف سے امان ہے اور کئی تمام فوجی بول پڑے ہماری طرف سے امان ہے تو عرب کا یہ دستور تھا کہ لڑتے لڑتے اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا کہ ہماری طرف سے امان ہے تو فوراً لڑائی رک جایا کرتی تھی حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا تم امن دے رہے ہو کہا ہاں، ہم امن دے رہے ہیں کہا تم امان کی ذمہ داری لے رہے ہو کہا ذمہ داری لے رہا ہوں تب تک حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے اب یہ لوگ سب گئے حضرت امام مسلم کے قریب کھڑے ہو گئے اور سواری لائے سواری پر آپ کو بیٹھاتے ہیں کہتے ہیں اب آپ کو گورنر ہاؤس میں چلنا پڑے گا ابن زیاد کے سامنے چلنا پڑے گا جیسے حضرت مسلم مسلم بن عقیل سواری پر بیٹھ کر کے گورنر ہاؤس کی طرف چلے تب تک حضرت مسلم کی تلوار کو ابن اشاس نے نے نے لے لیا آپ فرمایا تم تم یہی یہی دیا غداری کی مجبوری دیکھتے ہوئے تم تم نے میرے ہاتھ سے میری تلوار کو چھین لیا ہے ہم کو امان دے رہے تھے ظالم یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھیں نڈھال ہو گئی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے کسی نے کہہ دیا کہ جب تم کو اتنی جان کی پرواہ تھی اور رونا تھا تو آئے کیوں تھے کہا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں میں اپنے جان پر قطان نہیں افسوس کر رہا ہوں مجھے افسوس ہے میرے بھائی پر کہ میں نے یہاں سے اطمینان و سکون کا خط لکھ دیا ہے اور امام حسین میرے خط پر اطمینان کر کے اپنے بال بچوں کو لے کر کے پہنچ جائیں گے ان ظلم ظالموں کی بدہدی سامنے آ گئی ہے اے اللہ میرے بھائی کی مدد فرما یا رسول اللہ میں اس میں بے قصور ہوں میں اپنے اپنے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا ان لوگوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر کے میں نے لکھا ہے حضرت امام مسلم یہ کہتے رہے تب تک گورنر ہاؤس کا پھاٹک آ گیا دروازہ کھلا اندر اندر آپ کہے ابن زیاد نے کہا تم ہی مسلم بن عقیل ہو کہا میں ہی مسلم بن عقیل ہوں ایک نے کہا تم نے سلام کیوں نہیں کیا امیر کو حضرت امام مسلم فرماتے ہیں میں اس ظالم کو سلام کروں گا جو میرے جان کا دشمن ہے میں اس کو سلام کروں گا ابن زیاد نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا کہا جب تم مجھے قتل کرو گے تو میں تمہیں سلام کیوں کروں اور قتل نہ کرو گے تو تمہارے لیے بہت سارے لوگوں کے سلام ہیں ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے پھر بات چیت ہونے لگی حضرت امام مسلم جواب دیتے رہے حضرت امام مسلم کے سامنے ابن زیاد مردود نے حضرت علی اور دوسرے اور لوگوں کو گالی دینا شروع کیا امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے دانت پیستے ہوئے خاموش رہے اس کے بعد اس نے بلایا کہا جلات کو بلاؤ لے جاؤ مسلم بن عقیل کو اوپر لے جاؤ اور ان کی گردن کاٹ کر کے ان کا سر دھڑ نیچے پھینک دو ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں امام مسلم نے ابن سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو تم قریشی ہو تمہارے باپ کا اتنا بڑا عظیم مرتبہ تھا ایک بات میں تم سے کہتا ہوں ذرا میں تم سے آڑ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو پہلے ابن زیاد کو دیکھ دیکھتے ہوئے ابن سعد نے انکار کیا لیکن ابن زیاد نے کہا جاؤ جب آڑ میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو جاؤ کر لو چنانچہ تھوڑی دور آپ بمشکل چل پائے خون بہ رہا ہے زخم کئی ایک لگے ہوئے ہیں آپ کے اندر چلنے کی سکت نہیں ہے ابن امر گیا آپ نے فرمایا سنو میں نے تین دن پہلے کوفہ میں سات سو درہم قرضہ لے لیا ہے اس میرے قرض کو تم ادا کر دینا اور میری لاش کو تم دفن کر دینا اور حسین ابن علی میرے بھائی آ رہے ہیں انہیں کسی طرح سے تم اطلاع دے دینا کہ وہ کوفہ نہ آئیں ان تینوں باتوں کا تم وعدہ کرو اس نے کہا ٹھیک اب اور کسی سے یہ بات بتانا نہیں لیکن یہ جیسے حضرت حضرت مسلم بن عقیل کے پاس سے گیا ابن ذات کے سامنے ہوا تیسے امر ابن سعد نے سارا معاملہ بتا دیا کہا کہ تمہارا تمہیں اختیار ہے ان کے لاش کو تو میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن قرضہ تم دے سکتے ہو تمہارا اختیار ہے حسین ابن علی کو تم خبر پہنچاؤ نہ پہنچاؤ تمہیں اختیار ہے لیکن ان کے لاش کو میں نہیں دوں گا پھر دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ لاش کے تعلق سے بھی کہہ دیا کہ ان کے جسم کو بھی قتل کرنے کے بعد تمہیں دے دیا جائے گا تمہاری مرضی ہو دفن کرو جو مرضی ہو جو کرنا چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ دو وعدہ تو اس نے پورا کیا تھا ایک وعدہ تو یہ کہ حضرت امام حسین کو اس نے خبر بھجوائی تھی اطلاع راستے میں ملی اور دوسرا قرضہ اس نے ان کا ادا کر دیا تھا اور تیسرے جسم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہی کوفہ دار المارا کے سامنے ہی دفن کیا گیا چنانچہ اب آپ کو اوپر لے جایا گیا اور جب اوپر لے جا کر کے آپ کو کھڑا کیا گیا تو ابن زیاد نے کہا کہ تم علی اور حسین کو گالی دو تو آپ نے فرمایا او مر جانا کہ میں تم کو گالی دے سکتا ہوں حسین کو گالی نہیں دوں گا میں علی کو گالی نہیں دوں گا علی کو گالی دینے والا بخشا کیسے جائے گا حسین کو گالی دینے والا بخشا کیسے جائے گا تب تک ابن زیاد کا اشارہ ہوا جلاد نے تلوار کو فضا میں بلند کی حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے للہ ہے آپ کا سر انور زمین پر آیا کی دار العمارت ہل گئی ابن زیاد بھی ظالم اس وقت اٹھا والے اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی اپنے گھر سے نکل کر کے ان کے جسم کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا امام مسلم کے جنازے پر کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے ان کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے اس طرح سے کوفا والے بدہدی کیے اور اس طرح سے خوف و ان پر مسلط رہا اس لیے بتایا جاتا ہے علم نفسیات میں کہ جو بنیادی دولت کے لالچی ہوتے ہیں ان پر خوف اسی طرح سے تاری ہوتا ہے جو ٹکاؤ ہوتے ہیں ان پر خوف اسی طرح سے تاری ہوتا ہے حضرت امام مسلم کی شہادت تین کو ہوتی ہے اور اسی دن حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں قاصد مکت المکرمہ آپ کا خط لے کر کے پہنچ گیا یہ بات نہیں رہنے دیجیے اور انشاءاللہ یہی سے کل بیان ہوگا اب بارگاہ رسالت میں سلاۃ السلام پڑھ لیجئے